والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم فأته كالخلعة نہ مارے تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارنے کا مارنے کی غلام کی طرح نہ مارے فی آخر اليوم پھر آخری دن میں اس سے ملاقات کرے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امیدو احادو کو فیجلدو امرأتہو جلد العبدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سے ارادہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے فلعلہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید وہ شوہر کے آخری یوم ہی تو اسی دن کے اخیر حصے میں اس کے ساتھ ملے گا ثم وقعذهم في ضحكهم من الظرفة ثم یہاں پر ترافی زمان کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خاص کام وجہ سے اس کام پر ہنستے ہیں تو کچھ زمانے بعد یہ بات بھی فرمایا نصیحت فرمائی کون سی کیوں کون سی بات پر نصیحت فرمائی سم پھر صحابہ کو نصیحت فرمائی تھی ذہ نظر تھی کہ وہ کیوں جو ہے من الزرکتی وہ ہنستے ہیں زرتا کہتے ہیں ہوا خارج ہونے کو ہوا خارج ہونے کے بارے میں وہ کیوں ہنستے ہیں فقال لما يضحك احدكم مما يفعل کیونکہ جو کام وہ خود کرتے ہیں جو جب دوسرے کر لیں ان پر کیوں ہنستے ہیں عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم میں کھیلا کرتی تھی بڑیوں کے ساتھ ہندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی جب میں چھوٹی سی تھی اور میری شادی کا دور ابتدائی تھا وكان لي صواحب يلعبن معي اور میری جو سہیلیاں تھی وہ بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ينقمعن منه فيسر فيسربهن إلي فيلعبن معي تو جو میری سہلیاں ہوا کرتی تھی تو جن میں آنا انتما معنی ہوتا ہے پردے میں داخل ہونا تو وہ چھپ جایا کرتی شرم کی وجہ سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سہیلیوں کو میری طرف بھیج دیا کرتے تھے سر بھائی سر تصیب اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی تھا جانا فسار بن نہار